مقصد جنگ کی تطہیر لیکن اس قانون سازی کا مدعا صرف اتنا ہی نہ تھا کہ کاغذ پر ایک ضابطۂ قوانین آ جائے بلکہ اصل مقصود یہ تھا کہ عملی خرابیوں کی اصلاح کی جائے اور جنگ کے وحشیانہ طریقوں کو مٹا کر اس مہذب قانون کو رائج کیا جائے اس کے لیے سب سے پہلے اس غلط تصور کو دلوں سے محف کرنے کی ضرورت تھی جو صدیوں سے جمع ہوا تھا لوگوں کی عقلیں یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جب مال و دولت کے لیے جنگ نہ کی جائے ملک و زمین کے لیے نہ کی جائے شہرت و ناموری کے لیے نہ کی جائے حمیت و عصبیت کے لیے نہ کی جائے تو پھر جنگ کا اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے جس کے لیے انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے وہ ایسی جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس کو انسان کی خود غرضی اور نفسانیت سے کوئی تعلق نہ ہو لہٰذا دائیہ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی اور وہ حدود جو اسے جہاد فی سبیل تاغوت سے ممتاز کرتے ہیں پوری طرح واضح کر دیے اور مختلف طریقوں سے جنگ کے اس پاک تصور کو لوگوں کے ذہن نشین کیا اس بارے میں کثرت سے احادیث آئی ہیں جن میں سے چند کو یہاں درج کیا جاتا ہے ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے ترجمہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے کوئی شہرت اور ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے فرمائیے کہ ان میں سے کس کی جنگ راہ خدا میں ہے حضور نے جواب دیا کہ راہ خدا کی جنگ تو صرف اس شخص کی ہے جو محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑے یہی ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں ترجمہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے ہم میں سے کوئی شخص جوش غضب میں لڑتا ہے اور کوئی حمیت قومی کی بنا پر آپ نے سر اٹھایا اور جواب دیا کہ جو شخص اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑتا ہے اسی کی جنگ راہ خدا میں ہے ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو مالی فائدے اور ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے ایسے شخص کو کیا ملے گا حضور نے جواب دیا اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا سائل کے لیے یہ بات عجیب تھی پلٹ کر پھر آیا اور پھر یہی سوال کیا آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا اس کا اطمینان اب بھی نہ ہوا تیسری اور چوتھی مرتبہ پلٹ پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا آخر حضور نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا اللہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا اور صرف ایک اونٹ باندھنے کی رسی کی نیت بھی کر لی تو بس اس کو وہ رسی ہی ملے گی ثواب کچھ نہ ملے گا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لڑائیاں دو قسم کی ہیں جس شخص نے خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کی اور اس میں امام کی اطاعت کی اپنا بہترین مال خرچ کیا اور فساد سے پرہیز کیا تو اس کا سونا جاگنا سب اجر کا مستحق ہے اور جس نے دنیا کے دکھاوے اور شہرت اور ناموری کے لیے جنگ کی اور اس میں امام کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چھوٹے گا یعنی الٹا عذاب میں مبتلا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا پہلے وہ شخص لایا جائے گا جو لڑ کر شہید ہوا تھا خدا اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور جب وہ ان کا اقرار کر لے گا تو پھر خدا پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا اس پر خدا فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا جری ہے سو تیرا یہ مقصد پورا ہو گیا پھر خدا اس کے لیے عذاب کا حکم دے گا اور اسے منہ کے بل گسیت کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا وہ کہے گا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ عزت تیرے لیے ہو اس پر خدا فرمائے گا کہ ہاں عزت میرے ہی لیے ہے پھر ایک دوسرا شخص ایک شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ عزت فلاں کے لیے ہو اس پر اللہ کہے گا کہ عزت اس کا حق تو نہ تھی پھر وہ اس کے گناہ میں پکڑا جائے گا یہ تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے شہرت اور ناموری کی طلب عزت و فرما روائی کی خواہش مال و دولت اور حصول غنائم کی تما شخصی اور قومی عداوت کا انتقام غرض کوئی دنیاوی غرض ایسی نہیں ہے جس کے لیے جنگ جائز رکھی گئی ہو ان چیزوں کو الگ کر دینے کے بعد جنگ محض ایک خشک اور بے مزہ اخلاقی اور دینی فرض رہ جاتی ہے جس کے خطرات میں مبتلا ہونے کی از خود خواہش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اور اگر دوسرے کی طرف سے فتنے کی ابتدا ہو تو تب بھی صرف اس وقت مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے جبکہ اصلاح حال اور دفع ضرر کے لیے تلوار کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہ رہے رسول اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ سے امن و آفیت کی دعا کیا کرو مگر جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے طریق جنگ کی تطہیر مقصد کی اصلاح کے ساتھ دائی اسلام نے طریق حصول مقصد کی بھی اصلاح کی اور رفتہ رفتہ ان تمام وحشیانہ حرکات کو روک دیا جو جاہلیت کی لڑائیوں میں کی جاتی تھی اس کے متعلق امتناعی احکام بکثرت موجود ہیں جن میں مجموعاً اور منفردن تمام وحشیانہ افعال سے منع کیا گیا ہے غیر اہل قتال کی حرمت اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محاربین کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک اہل قتال کومبیٹنٹس دوسرے غیر اہل قتال نان کمبیٹنٹس اہل قتال وہ ہیں جو عملاً جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا عقلاً اور عرفاً حصہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں یعنی جوان مرد اور غیر اہل قتال وہ ہیں جو عقلاً اور عرفاً جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے یا عموماً نہیں لیا کرتے مثلاً عورتیں بچے بوڑھے بیمار زخمی اندھے مجروح الاضا مجنون سیاح خانقاہ نشین زاہد معبودوں اور مندروں کے مجاور اور ایسے ہی دوسرے بے ضرر لوگ اسلام نے طبقہ اول کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور طبقہ دوم کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے ایک مرتبہ میدان جنگ میں رسول اللہ نے ایک عورت کی لاش پڑی دیکھی ناراض ہو کر فرمایا کہ یہ تو لڑنے والوں میں شامل نہ تھی پھر سالار فوج حضرت خالد کو کہلا بھیجا کہ عورت اور عجیر کو ہرگز قتل نہ کرو ایک دوسری روایت کے مطابق اس کے بعد آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی ممانت عام فرما دی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آن حضور نے فرمایا نہ کسی بوڑھے ضعیف کو قتل کرو نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو اموال غنیمت میں چوری نہ کرو جنگ میں جو کچھ ہاتھ آ جائے سب ایک جگہ جمع کرو نیکی اور احسان کرو کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پہلے سے ہدایت فرما دی کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا جو کوئی جان بچا کر بھاگے اس کا پیچھا نہ کرنا اور جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان دینا ابن عباس سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں فوج بھیجتے تھے تو ہدایت کر دیتے تھے کہ معابد کے بے ضرر خادموں اور خانقاہ نشین زاہدوں کو قتل نہ کرنا ان مختلف جزئی احکام سے فقہ اسلام نے یہ قاعدہ کلیہ مستمبت کیا ہے کہ تمام وہ لوگ جو لڑنے سے معذور ہیں یا عادتاً معذور کے حکم میں ہیں قتال سے مستثنا ہیں لیکن ان کا استثنا علل اطلاق نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عملاً جنگ میں حصہ نہ لیں اگر ان میں سے کوئی عمال جنگ میں فی الواقع شرکت کرے مثلاً بیمار پلنگ پر لیٹے لیٹے فوجوں کو جنگی چالیں بتا رہا ہو یا عورت دشمن کی جاسوسی کا کام کر رہی ہو یا بچہ خفیہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا مذہبی طبقے کا کوئی فرد دشمن قوم کو جنگ کا جوش دلاتا ہو تو اس کا قتل جائز ہوگا کیونکہ اس نے خود مقاتلین میں شامل ہو کر اپنے آپ کو غیر مقاتلین کے حقوق سے محروم کر لیا اس باب میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جو اہل قتال میں سے ہے اس کا قتل جائز ہے خواہ وہ بالفعل لڑے یا نہ لڑے اور ہر شخص جو اہل قتال سے نہیں ہے اس کا قتل ناجائز ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ حقیقتاً لڑائی میں شامل ہو یا مقاتلین سے کام کرنے لگے